وہ کہیں گے کہ ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا تمہاری حقیقت اس کے زوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو